مجید وہ بے مثال کتاب ہے مفروض المان کتاب ہے کہ جس کتاب کے مقابلے میں اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی کسی کتاب کو اگر کوئی بندہ مقابلے میں رکھ لے تو کافر ہو جائے تو کافر قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کا ناسک اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں اگر قرآن مجید کے مقابلے کوئی انہوں لے آئے اور مقابلہ جائز سمجھے تقابل جائز سمجھے وہ اسلام تو خارج ہو جائے تو قرآن دی عظمت دا تقاضے کوئی کتاب اس دے مقابل نہیں آ سکتی کوئی ووٹ کرانا چاہے کہ ووٹ کراؤ مسلمانوں تورات چاہیے دیے یا قرآن مسلمان روے گا کوئی اللہ دی آسمانی کتاب تے قرآن دا ووٹ کرانا لہا دے کافر تے انگریزی نظام دا خدا دے قرآن نال ووٹ کرانا لہا مسلمان کے طرح Oh. تو بھائی عظمت قرآن کا تقاضا جو تھا اس کو مد نظر رکھ کے ووٹوں پر انوکھا تبصرہ یہ میرا ہے ہندوستان کے بھارت جیسا کہ مولانا سادی صاحب نے مجھے بتایا کچھ علماء کرام نے میری طرف سوال بھیجا ہے کہ فتح امجدیہ اور فتح فقی ہے ملت میں ووٹوں کے جواز کا لکھا ہے تو بھارت کے علماء آپ سے جواب مانگتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو بھارت کے علماء کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اردو میں خطاب کروں پنجابی میں تو ہوتا ہی رہتا ہے جو موضوع میں بیان کر رہا ہوں گزشتہ رات ملتان شریف میں لگایا تھا تقریباً دس ہزار کا مجمع ہوا کیونکہ مجھے میں لطیف نقطے کی بات بتاتا ہوں آپ کو مجھے سننے والے زیادہ لوگ جٹ اور دیسی طبقہ ہے جو ذمہ دار ہے اور ملازم نہیں ہوتا کیوں کہ ملازم جو ہوتا ہے نا ملازم طبقہ وہ ہوتا ہے غلام زین اور ہماری باتیں ہوتی ہیں اسلام جیسی آزادی کی تو وہ بیچارہ جو نوکری کے چکر میں ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار ایسی مصیبت سنیں گے تو آپ اپنے آپ کو پریشان ہی کریں گے نا لہذا نہ ہی سنے اچھا ہے جہاں پر نوکری اور غلامی میں لگے ہوئے ہیں بس خوش و خرم رہو جو میرا جو جٹ طبقہ ہے دیسی طبقہ ہے ذمہ دار طبقہ ہے کیونکہ ان کے ذہن دل دماغ پر کسی حکومت کا کوئی بوجھ وغیرہ نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو وہ مجھے خوشی کے ساتھ سنتے ہیں بڑی دور دور سے آ کر سنتے ہیں میں ضلع پاک پتن ہے ملتان شریف نیچے چلا جاؤں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ان علاقوں میں اوپر چلا جاؤں پنڈی کی طرف کشمیر کی طرف مجمع گھٹتا چلا جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں وجہ وہی ہے گلا تو گھونٹ اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے سدا اللہ وہ بیچارے غلام ہوتے ہیں غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے بس وہ موت سے بھی ہے تو میرے دوستو میں آپ بھی آزاد جا بندہ ساری زندگی میں اللہ دے فضل و کرم کسی کی غلامی نہیں مسجد آزاد رہا جنہیں چر اگلے دین سنیا سنایا جس لیے انہیں منہ بٹایا میں جواب دے کے جانا میں مسجد نو جفا نہیں لایا میں دین نو جفا ماریا مسجد نو جفا مارنا یہ ٹکڑیل ملا کا کام ہے دین نو جفا مارنا مولا حسین دے دا کام مختصر گزارش کے بعد ووٹوں پر عجیب تبصرہ ہے یہ آپ نے زندگی میں ایسی عظیم بات نہیں سنی میرے دوستو یہ بالکل غیر جانب دارانہ تبصرہ ہوگا بصیرت تفروز نہ تو یہ تبصرہ فقط بریلویوں کے لیے نہ بھابھیوں کے لیے نہ شیوں کے لیے نہ نون لیگ کے لیے نہ پپلیوں کے لیے نہ خانو پارٹی کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے میرا یہ تبصرہ کوئی بھی دنیا کائنات میں چاہے کافر بھی کافر آخری برا لفظ یہی ہوتا ہے دنیا کائنات میں رہنے والا کوئی کافر شخص بھی یہ تبصرہ سنے نا تو ووٹوں پر لانت کرنے کے بغیر نہیں رہے گا نہیں رہے گا ووٹوں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو اب اصل موضوع پر آنے کی بجائے اس سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی ایک اس سے آپ کو موضوع سمجھ اللہ نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت فکریہ ہے ایک ہے قوت عملیہ یہ لفظ جو بول رہا ہوں یہ فلسفے کی زبان ہے ویسے اسلامی زبان کے مطابق اللہ نے انسان میں ایک عقل رکھی ہے قوت فکریہ کی جگہ عقل کا لفظ آ گیا قوت عملیہ کی جگہ عملی طاقت قرآن مجید قرآن مجید میں جو آیا آمنو عامل اس ہاتھ جگہ جگہ آتا ہے ایمان سے اشارہ وہ قوت فکریہ منطق والے قوت ذہنیہ کہتے ہیں قوت دراکہ کہتے ہیں ادراک معقولات کہتے ہیں جس کو قوت فکریہ کہا جاتا ہے قرآن میں ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا قوت عملیہ کو عامل الصالحات کے ساتھ تعبیر یہ دو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں ہر انسان ایک کے ذریعے سوچتا ہے اور نفع نقصان کا فیصلہ کرتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے جو ایک فکر عقل رکھا ہے اللہ نے عقل کے ذریعے ہم تمیز کرتے ہیں نفع نقصان سوچ فکر کا نظام سارا عقل کے ساتھ وابستہ ہے اور عمل کا نظام یہ بدن کے ساتھ وابستہ ہے سوچ فکر کا نظام عقل کے ساتھ عمل کا نظام بدن کے ساتھ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کا دوسرے جانداروں سے جو فرق اور امتیاز بنایا انسان کو ان سے ممتاز کیا وہ کیا چیز ہے عقل عقل اللہ نے انسان کا دوسرے جانوروں سے دوسری جاندار چیزوں سے جو انسان کا فرق رکھا ہے تو وہ فرق فرق فرق عقل کے ساتھ رکھا ہے دوسری چیزوں میں عقل نہیں انسانوں میں اللہ نے عقل رکھا ہے اسی وجہ سے انسان باقی جانداروں سے ممتاز ہو جاتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں اور کوئی چیز انسان نہیں اور جس کو انسان کہتے ہیں اس کو کیوں انسان کہہ رہے ہیں اس میں اللہ نے عقل رکھی منطق پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی انسان کی حقیقت ہے ناطق ہے اور ناطق انسان کا فصل ہے اور ناطق کا مانا کرتے ہیں مدرے کے کلیات مدرے کے معقولات تو وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو تمیز بخشی ہے دوسرے نظام میں حیات تو وہ صرف عقل کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے عقل کے ساتھ ہے انسان کا فرق دوسری جاندار چیزوں سے اگر اگر بنتا ہے تو کس چیز کے ساتھ اور یہ بھی اہل ملل ملل ملل ملل اور اہل ادیان سماوی آسمانی دین رکھنے والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ نے انسانوں میں عقل کے اندر درجات رکھے ہیں تفاوت اور فرق رکھے ہیں انسان عقل میں برابر نہیں سب سے کامل اللہ نے عقل عطا کی ہے تو علیہ السلام حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں بہت بڑے مجتہد امام ہیں صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے ستر کے قریب آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو سب میں ایک بات میں نے پائی کہ اللہ نے ریت کا ذرے کے برابر عقل ساری خدائی میں تقسیم کی ہے اور باقی تمام عقل مصطفیٰ کو عطا فرمائی اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام انسانوں میں اعلی عقل رکھنے والے انبیاء ہیں اور انبیاء میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عقل والے اور عقلی کمال رکھنے والے وہ رسول اکرم کی ذات سے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں میرے دوستو پھر دوسرے نمبر پر علیہ السلام کے بعد اگر اللہ پاک نے کمال عقل عطا کیا ہوتا ہے تو صالحین کو اولیاء اللہ کو عاملین کو جو شریف السلام کے صحیح وارث اور جانشین ہوتے ہیں تو امبیا سے عقل کا فیض ان کو ملتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ امبیال السلام اور صالحین اولیاء کرام کو جو عقل ملتی ہے وہ تجرباتی ہوتی ہے کسبی ہوتی ہے محنت سے ان کو حاصل ہوتی ہے اگرچہ یہ بھی ان کے پاس ضرور ہوتی ہے لیکن اصل عقل کا کمال ان کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی عقل اللہ تعالی کی طرف سے عطائی ہوتی ہے اللہ ان کو وہ عقل عطا فرماتا ہے کہ ساری زندگی تجربات اور محنتوں سے کوئی بندہ اس کے عشر عشیر کو نہیں پہنچ سکتا توجہ ہے کہ نہیں کوئی بندہ اس کے عشر عشیر کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے عقل نبیوں وہ عقل ہے وہ بھی عقل ہے وہ ہا بے یہ وہ بھی واہ بھی اور ہے وہ بھی اور ہے واہ بھی اور ہے یہ فرق ذہن میں لیں وہ بھی اور ہے عقل وہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی علیہ السلام کے پاس وہ بھی کا معنی ہوتا ہے اتائی انبیاء علیہ السلام کو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل عطا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کمال درجے کیا انتہائی امن اور سلامتی والا وقت گزارتے ہیں نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں ہر نفع حاصل کرتے ہیں اور آخری نفع ان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کو رضا راضی کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے اس کی رضا اور خوشبودی حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے جنت کا اعلی مقام لے جاتے ہیں یہ ان کی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی عقل جو ہے اس کا حسین و جمیل نتیجہ ہوتا ہے جو ان کو حاصل بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اب تم سے کوئی پوچھے انسانوں میں اور دیگر حیوانوں میں فرق کس بنیاد پر ہے تو کیا کہو گے اگر کوئی پوچھے کہ انسانوں میں عقل برابر ہے ظاہر بات ہے جواب تو نفی میں ہوگا بھائی سب سے بڑی عقل رکھنے والے کون ہیں کہیں گے امبیا بھائی تمام امبیا میں اعلی عقل رکھنے والے کون ہیں جی سید المبیا اب امبیا اور ان کے وارثین یہ سب سے اعلی عقل رکھنے والے قرآن مجید میں اور تمام آسمانی کتابوں میں جن لوگوں کو بے مثال انسان اور کامل انسان قرار دیا گیا ہے وہ صرف ہم بیا اور سال ہی بولو بولو بولو بولو علیہ ہم بیال مسلام اور سال ہی لو یہ بے مثال انسان ہے انسان کامل ہیں عقل کامل ہیں عقل کلینی کے پاس ہوتی ہے اب اب اب جو لوگ عقل رکھنے کے باوجود عقل کے تقاضے پورے نہیں کرتے اس پر نہیں چلتے ان میں سے سب سے زیادہ خسارے والے اور پہلے نمبر پر ہیں کفار دوسرے نمبر پر ہیں بدکار ہمارے جیسے بدکار لوگ جو ہیں نا اور جو کفار لوگ ہیں وہ اپنی عقل سے انتفا نہیں کر سکتے عقل کو غلط استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے ان کو بے عقل کہہ دیا کیونکہ یہ قانون ہے کوئی نعمت ہو اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس پر یہی فتوا لگتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں اگر آنکھیں ہیں نظر نظر نظر کرنے میں استعمال نہیں کرتا اس دیکھنے میں استعمال نہیں کرتا کبھی کھڈے میں گر رہا ہے کبھی کہیں کبھی کسی چیز کی ٹکر میں کبھی کہیں کبھی کہیں جو شخص جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھاتا ہے نظر اور نگاہیں رکھنے کے باوجود تو ہر شخص کہتا ہو جا ان لگا پھرنا تینوں شرم نہیں آتی ہے ویخ مر کدی اوتے ڈگنا ہے کدی اوتے ڈگنا کہڑے سیاپیا نو بڑھ جائے اس کا مطلب ہے اگر آنکھیں ہیں لیکن کما حق کو استعمال نہیں کر رہا تو ہر شخص اس کو اندھا کہہ رہا ہے اسی طرح عقل ہے لیکن کما حق کو استعمال نہیں کر رہا تو ہر شخص نے اس کو بے عقل بلکہ جانوروں سے بدتر کہنا ہے کیوں ہر شخص سے یہی کہے گا بے وقوف جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے تیرے پاس ہے پھر بھی غلط استعمال کر رہا ہے اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے اس طرح کرتا ہی نہیں اس کا مطلب ہے تو بالکل جانوروں سے بھی اسی مطلب وجہ سے قرآن نے کافروں کو کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے جانوروں سے بھی بہت گمراہ ہے کیوں کہا گمراہ ان کو جانوروں سے کہ عقل سے صحیح منفا منفا حاصل نہ کر پائے بدکاروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کافروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو لوگ انسان کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں صحیح یا نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں لیے کیونکہ کیوں سے عقل سے کما حق کو فائدہ انہوں نے حاصل کیا لہذا لہذا لہذا لہذا وہ لوگ انسان کامل بن گئے میرے دوستو یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی کہ فرق اصل جس چیز پر ہے گدھے اور انسان کا اگر فرق بنتا ہے کتے اور انسان کا بنتا ہے تو بات ساری عقل پہ ختم ہوتی ہے اس پر بنیادی چیز ہے کیا عقل جو انسانوں کو غیر انسانوں سے ممتاز کر رہی ہے مرتبہ مقام دلا رہی ہے تو عقل ہے یہی وجہ ہے عقل اگر جاتی ہے تو بندہ پاگل پاگل ہے تو روڑیوں پہ ہے نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں ہے باپ کا سر پھوڑ رہا ہے ماں کو مار رہا ہے کسی کو قتل کر رہا ہے کسی کو گالیاں دے رہا ہے جانور کی طرح کھانے پینے میں بھی امتیاز ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اصل نعمت اللہ کی جو انسان کو ملی ہے وہ عقل ہے وہ کیا ہے بول دے نہیں اللہ اکبر اور عقل تمام انسانوں میں برابر نہیں یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ اب میرے بھائیو سمجھو رتبہ مقام شان اگر بنتی ہے عقل کی وجہ سے بنتی ہے اب ایک ہیں وہ لوگ جو حقیقی صحیح معنی میں مرتبہ مقام شان رکھتے ہیں اور دنیا مانتی ہے جیسے میں نے نام پیش کیا ہے نبیوں کا اور ولیوں کا ایمان سے بتانا مسلمان بندہ یہ دل سے مانتا ہے کہ یہ لوگ یہ رکھتے ہیں کامل انسان ہے ہر بندہ مانتا ہے اب وہ مقام اور مرتبہ جو مان رہا ہے حقیقی مرتبہ اور مقام نبیوں ولیوں کا ہم مان رہے ہیں ان کے عقل کی وجہ سے یعنی ہمارا ذہن دل دماغ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس عقل آلہ ہے کیا آلہ ہے اللہ اب میرے دوست انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام ان کا مقام ہے حقیقی شان رتبہ ہے حقیقی کچھ ہوتا ہے مصنوعی بناوٹ یعنی کیا مطلب مطلب مطلب کہ مرتبہ مقام شان جو لوگ مانتے ہیں ان کی نظر میں تو ہے خدا کی نظر میں نہیں حقیقت کے اندر نہیں ایسے بھی لوگ ہیں مثلا پارٹیوں والے پارٹیوں والے ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی قائد ہے کوئی لیڈر ہے کوئی پیشوا ہے کوئی مقتدا ہے اس کے پیچھے وہ چلتے ہیں ان سے بھی پوچھو نا وہ ہے مسلو حقیقت میں نہیں ہے وہ کوئی لیکن ان کی نظر میں تو ہے جن کا وہ معشوق ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہمارے لیڈر جیسا ہمارے قائد جیسا تو کوئی شخص نہیں ہے تو ان کی نظر میں ایک مقام ہے نا آخر کے نہیں ہے بولو اب خود ان سے پوچھو جو اس کو مقام والا سمجھتے ہیں رتبے والا سمجھتے ہیں ان سے پوچھو یہ تم اس کو بڑا سمجھتے ہو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو اس کو عظیم سمجھتے ہو خود کو حقیر سمجھتے ہو اس کی جوتیاں اٹھاتے ہو چاٹتے ہو اس کے آگے مرنے کی خواہش رکھتے ہو اس کے نعرے بلند کرتے ہو کیوں کیا چیز ہے اس کے با اس کے پاس جس نے اس کو اونچا کر رکھا ہے تمہاری نظر میں اور تمہیں پست اور نیوا کر رکھا ہے تمہاری نظر میں تو وہ بھی کہیں گے بھائی ہمارے لیڈر کی عقل کمال کی زین کمال کا سمجھدار اتنا سیاح بندہ او ہو ہو اتنا ذہین تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا جو قائد ہے وہ لیڈر ہے وہ بے عقل ہے وہ فدو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں یہ کبھی آپ نے کسی سے سنیں ہر بندہ ہر پارٹی ہر جماعت ہر گروہ ہر طائفہ اپنے بڑے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ بھی عقل بڑی سمجھتا ہے اب جو حقیقت میں بڑے ہیں تو وہ بھی عقل کی وجہ سے اور جو مصنوعی طور پر بناوٹی طور پر محض لوگوں کے معتقدین کے گمان باطل میں پڑے ہیں تو ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عقل کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبہ مقام شان اگر لوگوں میں بنتا ہے تو اصل بنیاد عقل ہی ہے مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے علیہ السلام اور اولیاء کرام کی مثالیں دینے کی نہیں ہے چلو اس طرف آتا ہوں اگر کہیں تو ایک مرتبہ اللہ کا قرآن تبرک کے لیے پڑھ دیتا ہوں پروردگار فرماتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب جہنمیوں سے پوچھیں گے فرشتے تم کیوں جہنم میں آئے کہتے کہیں گے جواب دیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر پروردگار فرماتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے کہیں گے لو کنا نسماؤ اگر ہم حق کی بات عقل کی بات سنتے اور نہ اکیلو یا خود عقل والے ہوتے تو جہنم میں نہ آتے معلوم ہوا جہنم میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو حق کی بات سنتے ہیں یا حق کی بات عقل سے خود سمجھتے ہیں جہنم کن کا ٹھکانا ہے نہ حق کی سنتے ہیں نہ حق کو سمجھتے ہیں ان لوگوں تک کا ٹھکانہ قرآن فرما رہا ہے جہنم ہے میرے دوستوں سمجھنا اب میں مثالیں دے کر مسئلے کو کھولتا ہوں سمجھاتا ہوں بالکل موٹے دماغ کا بندہ بھی نا چیز کی بات سمجھ کر اٹھے گا بات کو سمجھنا آپ سمجھتے ہیں مسٹر جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں مسٹر جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں پوچھو کیوں کہتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے بہت ذہین تھا بہت عقل والا تھا جب وکالت کرتا تھا تو جج پاگل ہو جاتے جب سیاست میں کلام کرتا سیاست دان پاگل ہو جاتے بہت بڑا ذہین فتیم تھا زیرک تھا عقل والا تھا یہی کہیں گے سکول کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے بہت بڑا ذہین تھا اس کے مار کے نیٹ پہ یہ کیا فلاوا کا مرب یہ کیا وہ کیا وہ کیا بہت اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو قید اعظم اگر مانا جا رہا ہے تو کس وجہ سے اسی گمان بات اسی گمان کی کر رہا ہوں گمان کے مطابق اگر وہ عقل والا اگر وہ قائد مانا جا رہا ہے آزم قائد مانا جا رہا ہے سب سے بڑا قائد مانا جا رہا ہے تو کس وجہ سے ماننے والے کہتے ہیں عقل ذات بہت ہے ذہانت بہت ہے اس کے مقابلے میں ہندوستان کا بڑا بڑا گاندھی تھا نہرو گاندھی تھا نہرو وہ وہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارا مسٹر جنا سے بھی بڑا ہے وہ دلیل بھی دیتے ہیں تمہارے مسٹر کے ہاتھ سے چھوٹا سا ملک بنا ادھر سے چلو شام کو کراچی پہنچ جاتے ہو لیکن ہندوستان بہت بڑا ملک ہے عرب کی آبادی ہے تو ہمارا بہت بڑا ذہین تھا ہمارا بہت بڑا عقل والا تھا ہمارا بہت بڑا ذہین تھا قیادت کا حقدار اصل میں وہی تھا لیڈر ہونے کا بے وہ حقدار وہی تھا اب بھی بات اگر آ گئی ہندوؤں میں آئی تو عقل پہ آئی اگر کل میں پڑھنے والوں میں آئی تو عقل پہ آئی معلوم ہوا اگر کوئی قائد بڑا بنتا ہے لوگ گنتے ہیں قائد لیڈر بڑا مانتے ہیں تو وہ بھی عقل کی وجہ سے مانتے ہیں جس دنیا میں بیٹھے ہیں جس دنیا میں سائنسدانوں کو سب سے بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے ایسے کس وجہ سے بے وقوف ہیں اگر لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں بولو بولو کہتے ہیں بہت ذہین لوگ ہیں پھر ان کی ذہانت ان کی ذہانت پر دلیلیں دیتے ہیں وہ دیکھو تو صحیح جہاز لوہا ہوا میں اڑا دیا مریخ پر پہنچ گئے چاند پر پہنچ گئے دیکھو تو صحیح پوری دنیا کو جمع کر کے ایک موبائل کے اندر رکھ دیا بس ایسے ہاتھ مارتے جاؤ پوری دنیا دیکھتے کمال اب ایمان سے بتانا سائنسدانوں کو جو یہ نمبر دے رہے ہیں دنیا میں یہ نمبر ون پر دے رہے ہیں ایک نمبر ون میرے منہ سے نکل گیا نمبر ایک جو دے رہے ہیں تو کس وجہ سے بولو تو صحیح یار تمہیں پتہ نہیں ہے میری بات کا آخر کیا ہوگا آخر یہ بنیاد ہے جی۔ یہ بنیاد بنا کر جب پہنچیں گے پھر دیکھنا میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا میرا خطاب سننے کے بعد کافر بھی ہو تو ووٹوں پر لانت کرنے کے بغیر نہیں رہے گا اور آپ کو معلوم ہے یہ کو میں جرم نہیں کر رہا اس نئی دنیا میں خدا رسول کے خلاف دین کے خلاف کسی کے خلاف زبان کھولنا خصوصاً خدا رسول اور دین کے خلاف زبان کھولنا یہ تو ہر کسی کا حق ہے اور آزادی ہے رائے شمار ہوتا ہے ایسے ہے کہ نہیں ریاست مدینہ کا چودھری عمران خان یہ بدھو ایکسپریس جس کے ماننے والے اور سے بھی بڑے بدھو ہیں تو ریاست مدینہ کا جو مدعی تھا اس کے دور میں میرا جسم میری مرضی والی لاکھوں رننے جو ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ اس نے رکھی تھی اس کی مدینے کی ریاست کی پہلی اینٹ وہ میرا جسم اور میری مرضی ہے تبصرہ بعد میں کروں گا میں صرف مثال اس وقت دے رہا ہوں تبصرہ کروں گا اس بات توجہ ہے تو انہوں نے جو خدا رسول کو گالیاں دی ہیں جو بکواسات کی ہیں جو کچھ کیا ننگی ہو کر اسلام آباد میں روڈ پہ پولیس کو مار رہی تھی جو مرضی کر رہی تھی وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا کس بنا پر کیا بھائی آزادی وہ ایک لفظ بھوکتے ہیں سب یہ لوگ آج کل بھوکتے ہیں آزادی آزادی یہ تو مولویوں نے تنگ کر رکھا ہر کسی کو حق ہے بولنے کا آپ خود سمجھدار ہیں جب ہر کسی کو بولنے کا حق ہے تو ہمیں بھی فقیروں کو بولنے کا حق ہے پھر ہمیں ہمارے بولنے پر پھر چیخنا چلانا نہیں چاہیے ہاں جی تو میرے بھائیو بات سمجھنا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بنا تو کس سے کہو گے بنا بولو تو صحیح عقل ایسے عمران خان کی پارٹی ہے وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں کس وجہ سے مانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے پاس سمجھتے ہیں گمان باطل کی بات کر رہا ہوں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہے حقیقی رتبے اور شان والے ایک ہے مصنوعی بناوٹی اور گمان باطل والے ہاں جی یہ لیڈر جتنے ہیں یہ گمانے باطل والے ہیں مصنوعی ہیں بناوٹی ہیں جو انبیاء اور اولیاء ہیں وہ حقیقی شان اور رتبے کے مالک ہیں ان کے متعلق بھی مسلمان کہے گا کہ ان کو اللہ نے جو شان رتبہ دیا کمال عقل کی وجہ سے دیا اور یہ جو مصنوعی اور بناوٹی اور محض دعوی باطل اور گمان باطل رکھنے سے جو ایک قائد مانتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں آخر جو عمران خان کو قائد مان رہے ہیں لیڈر مان رہے ہیں اس کے پیچھے جانے وار رہے ہیں مرنے کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں سمجھتے تو ہیں کیا کہ اس کے پاس عقل زیادہ ہے کیا زیادہ ہے تو عمران کی بات آئی اس کے قائد لیڈر ہونے کی بات آئی تو سبب کیا بنا عقل یہی ہے چاہے گمان باطل میں ہے بات تو عقل کی نا دعوت تو یہی ہوگا نا یہی کہیں گے بھائی عقل اس کے پاس جاتا ہے ایسے نون لیگ والے ہیں قاف لیگ والے ہیں اپنے اپنے لیڈروں کو سمجھتے ہیں لیڈر کس بنا پر سمجھتے ہیں بولو بولو بولو سمجھتے ہیں اس کے پاس وہ عقل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے ایسے یہ لبیک والے ہیں یہ جو اپنا قائد مانتے ہیں خادم کو تو یہ بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس جیسا تو فائدہ ہی نہیں ہوا بے مثال شخص تھا تو بات پھر بھی عقل کی طرف لوٹی بولو کس کی طرف لوٹی آپ مفتی بناتے ہیں عالم مانتے ہیں اس کو بھی عقل عقل امتیازی کی وجہ سے عقل ممتاز مانتے ہیں تو ممتاز مقام دے رہے ہیں معلوم ہوا رتبہ ممتاز اگر ملتا ہے کسی کو مقام ملتا ہے کسی کو تو اسی عقل کی بنا پر ملتا ہے سمجھ نہیں آئی ابھی جس کی ماں شریف بی بی ہے جس کا باپ شریف بابا ہے اس ماں باپ کا جو ادب کر رہے زیادہ باوجود اس بات کہ اس کے مقابلے میں ہزاروں کمینے موجود ہیں ہزاروں کمینوں کی وہ عزت قدر دل میں نہیں ہوتی جو ایک ماں باپ کی ہوتی ہے کس وجہ سے بیٹا سمجھتا ہے میرے باپ باپ کی عقل ان کمینوں سے بہت اونچی ہے اگر اس جیسی عقل رکھتے میرے ماں باپ تو یہ بھی کمینے ہوتے شکر ہے میرے ماں باپ شریف ہیں اسی وجہ سے میں ان کی عزت کروں گا کسی کمینے کی نہیں کروں گا بولو تو صحیح یہ سمجھ آ رہی ہے ساری بولو تو صحیح اب یہ لفظ آپ آپ کی زبان پہ یہ لفظ رہنے چاہیے کہ کوئی بھی شان ہے کوئی بھی عظمت ہے کوئی بھی عہدہ ہے کوئی بھی رتبہ ہے کوئی بھی مقام ہے کوئی بھی مرتبہ ہے اس کی بنیاد اصل عقل ہے چاہے ہو حقیقت میں یا نہ ہو لیکن اگلوں کے گمان میں ہو خیال میں ہو تو ایک حقیقی ہو گئی ایک خیالی ہو گئی پھر بھی ہے عقل بولو تو صحیح ہے کیا یہ فرق امتیاز عقل سے کوئی قائد ہے تو عقل سے کوئی لیڈر ہے تو عقل سے کوئی پیر ہے تو اس کو کھول دوں تھوڑا کیونکہ مثال میں میں پیر نہیں لایا مولوی آ گئے مفتی آ گئے باقی سارے آ گئے سیاست والے آ گئے پیر رہ گئے اب ایمان سے بتانا پیر صاحب کے ہزاروں مرید پیچھے جوتے اٹھا کر جوتے منہ میں اٹھا کر بغیر جوتوں کے پھر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے انتظار میں ہوتے ہیں وہ تھوکے تو ہم اٹھا لیں وہ کیا یہ ساری عزت احترام اور اتنا مقام مرتبہ جو اس کا مانتے ہیں ایمان سے اسی وجہ سے کہ یہ بدھو ہے بولو تو صحیح وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیر کی عقل زیادہ ہے جتھے سڈے پیر دی عقل سارے مریداں دی نہیں ایویں سمجھتے نے یا اور بولو تو صحیح جتنے پیر کے مرید ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا پیر تو ہمارا پیر ہے اس کے ساتھ کا کون ہے کمال اکل ہے اللہ نے دیا بس جی اتنے تو رب وسد ہے کہتے ہیں ایسے اس کا مطلب ہے اگر کوئی قائد بنا تو عقل کی وجہ سے اگر کوئی لیڈر بنا سیاسی بنا عقل کی وجہ سے مذہبی بنا عقل کی وجہ سے پیر بنا عقل کی وجہ سے مفتی بنا عقل کی وجہ سے کوئی بھی رتبہ اور مقام پانے والا اگر رتبہ مقام پاتا ہے تو اپنے معتقدین کی نظر میں بڑی عقل والا بن کر پاتا ہے یہ مقدمہ یہ بات سمجھ آ گئی یہ بات سمجھ آ گئی اصل فرق امتیاز رکھنے والا پیدا کرنے والا یہ عقل ہی ہے یہ عقل ہے عقل میں جتنا کسی کو اونچا مانو گے اتنا اونچا انسان سمجھو گے اے میرے دوستو اب بات کو سمجھنا پہلے اللہ کا قرآن سناتا ہوں پھر وضاحت کی طرف آتا ہوں تطبیق پہلے پہلے سمجھو قواعد سمجھائے اصول سمجھائے اب ذرا تطبیق کراؤں گا لیکن پھر پہلے قرآن سناتا ہوں اللہ واد اولا شریف فرماتا ہے افن جال مسلم نقل مجرمی مالکم کیف فتح اپنے خالق کائنات کی کتاب قرآن سورت قلم سے یہ آیت کریمہ سمجھو اللہ فرماتا ہے افن جال المسلمین کل مجرمین کیا اساں مسلمانوں مجرمہ ورگا بنا دیاں گے کیا اساں مسلمانوں مجرما ورگا بنا دیاں گے یعنی کافر یا مومن بدکار مجرم نیک سال مسلمان اللہ فرمان نو ایک دوجے ورگا نہیں بنایا یہاں دا درجہ مالکم کیف فتح اللہ فرماتا ہے او انسانوں تمہیں کیا ہوا تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو یہ آیت کا اتری جب کافروں نے کہا یہاں پر اگر سوکھے ہم ہیں مال سرمائے طاقت میں ہم اچھے ہیں وہ اگاں ہونا ہے پھر بھی سڈیا ہی موجا ہو گیا آ جڑے محمد رسول اللہ نال ماڑے اے جڑے لگے نے ایتھے بھی انہاں نو اوکھ تے تنگی تے بھوکے تے گاں وی ہونی ہے اللہ نے فرمایا فنجعل المسلمین کل مجرمین فرماندا اے بے انصاف سانو ویکھیا جے اصا مسلمان نو مجرما واگو کافرو پاپیو ہر پاپ تے گند تے لانت تواڈے وچ ہر پاپ کی اونا وچ ایتھے میں دنیا دے اوتے اگر تانوں برتن واسطے کچھ دے دیتا ہے تے تسی اس گھمنڈ وچ تے غرور وچ پے گئے ہو کہ اگلے جہان دے فیصلے بھی ایویں ہون گے مالکم کیفتہ کومون کیسے فیصلے کرتے اور حکم چلاتے ہو کیا مطلب قرآن نے بتا دیا اللہ کی نگاہ میں نیک اور بد کبھی برابر نہیں ہو سکتے اکبر اس موضوع کے لیے قرآن سے جواہر نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے بے بہا موتی جواہر اس میں پڑے ہیں قرآن میں اس حوالے سے میں مثال کے طور پر بات کر کے آگے چل رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اب میرے دوستو اس کا مطلب ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری یہ سنت طریقہ نہیں ہے کہ میں مجرموں اور مسلموں کو برابر کر دوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہمارا سمجھ آ رہی ہوں ذرا فرق کیڑی چینل بنے ذرا بولو چاہ ٹھیک ہو گیا ہر پارٹی اپنا قائد جو منتی ہے اقل چچا سمجھے تو نا جی اقل سارے برابر ہون تو وہ قائد کیوں یہ پیچھے چلن والے کیوں وہ کھچن والا کیوں یہ کھچیچن والے کیوں فرق تے آخر جس گل نال کرنا وہ ہے وہ آ جا کے ہر کسی آخنا ساڈا انج تو ساڈا وڈا تو ساڈا اکل ہوتی کمال اکل آ گیا ووٹوں کے تب بولو ہاں ہاں ہاں ہوں ہاں۔ میرے دوست تو گل سمجھ ووٹ دا کی مانا ہوں خود تم کہتے ہو حق کے رائے دہی کیا حق کے رائے دہی رائے دینا رائے رائے کا تعلق تیری کی رائے وہ مطلب نہیں کہ ڈولیا بننی ہے تم وہ گجرا والے نے پلوانا تیری رایا ہوتا ہے ہے مطلب نہیں کہ سنڈا رائے رائے سنڈے بنی اکل چاہیے ہاں جی تیرا کی رایا تیرا کی خیال ہے تیرا کی مشورہ وا تیری کی تجویز تو کی کہنا وا تو کی کہنا وا ہر کسی گل پھر بھی اکلتے مکنی بول ووٹ کس کو کہتے ہو رائے کو ہاں جی دسو جی رائے دو بادشاہ کیڑا ہونا چاہیے ووٹ کے ہو بولو تو صحیح کی عقل تیری کہیں دیا دسو کیڑا بادشاہ ہونا چاہیے کی عقل دیا آپ کی عقل کیا کہتی ہے کون ہونا چاہیے یہ ہے یہ ہے ووٹ یہ ہے بولو بولو بولو ووٹ ووٹوں میں ہے سب برابر اللہ اللہ واہ واہ مسلمان واہ واہ اللہ اکبر افسوس افسوس بات کو سمجھو ابھی تو اشارہ کیا اور آپ کو لطف محسوس ہوا ابھی تو اشارہ کیا ہے نا جب وضاحت ہوگی پورا لطف تو اس وقت آئے گا اب بات آپ کچھ نہ کچھ پا گئے ہاں بھائی ووٹ کیا ہوتا ہے اقل استعمال کرنی ہے اتے ڈولے نہیں اتے بیٹھکا نہیں کھڑی ہے اتے کی استعمال کرنا ہے ہاں دسو تمہارے سے عقل پوچھی جاتی ہے رائے پوچھی جاتی ہے تمہاری فکر کا نتیجہ لیا جاتا ہے بتاؤ کون حاکم ہونا چاہیے کس کو پسند کرتے ہو اب تمہاری رائے کا فیصلہ ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کو ووٹ کہتے ہو اب آپ سمجھنا اس کا مطلب ہے ووٹ عقل کے ساتھ ہے عقل کا فیصلہ ہے اور ووٹ سب کا برابر ہے تو اس کا مطلب ہے ووٹ میں سب کی عقل برابر ہے میرا بیان سب کے لیے ہر فرقے ہر جماعت کے لیے جو بھی اپنے بڑوں کو بڑے مانتے ہیں بات سمجھو میری بات جو بھی اپنے بڑوں کو بڑا مانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑا مانتے ہو تو ووٹ چھوڑ دو اور جو بڑے بننا چاہتے ہیں ان بد بختوں سے کہتا ہوں بد بختوں اگر بڑے بننا چاہتے ہو تو ووٹ نہ مانو ڈر کے چپ کر گئے کھانا خراب نہ ہوئے ہوت بھیجو کوئی سواد آوے تسا اس چکر چ پی کے ہو چوگے کدھر لانت سڈے نہ موڑ بھی ووٹ آپ دے رہے وہ کوئی نہیں تو ہون جو توبہ کرے گا تو پچھلی لانت ساری انہوں وہ لگی جائے گی جہے اس پاسے رہن گے تو بچ جائے گا سنو وضاحت کر رہا ہوں اقبال اقبال کلام سارے ہی پڑھتے ہیں اور میں عمران خان دی اگلے دن کتاب لیا اس انی ایکسپریس دی اس انی ایکسپریس دی کتاب لیا ویخیا لکھیا ہے اقبال اقبال اقبال میں نے فکر اقبال کو سمجھا فکر اقبال تنے تو تزار بارہ بھی جمے فکر اقبال نو نہیں پہنچ سکنا شیر اقبال دا سارے ہی پڑھ دینے لیکن ماں کی سریجے نو سمجھنو سمجھن کی شیرو میں پڑھنا تو ہوں سمجھ آئے گا انج لگے گا اقبال میرے نال کٹھے بہ کے لکھیا سی کیڑا شیر اقبال فرماند نے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اقبال ہے دی ووٹان دی حکومت کی ہے جتھے صرف گننا ہے تولنا نہیں بندہ جسم نال نہیں بندے تو اکل اقل آلہ ہوئے وزن گھٹ ہوئے سونے نبی نے فرمایا میرے سامنے میرے سامنے میرے صدیق اکبر ایک پاسے کنڈے وچ رکھیا گیا ہے دوجے منے میری ساری امت نو رکھیا گیا ہے میرے صدیق دا پلڑا وزنی ہو گیا ہے ساری امت دا وزن زیادہ ہے یا صدیق دا ہجا کر ہجا کر بول تو سی ذرا ہوں صدیق پتلے بدن دے نے ایڈا پتلا بدن کے دھوتی آپ دی چادر بھی آپ دی وکھیاں دے کھلون دی نہیں سی لمک جان دی سی ایڈا حضور دی بار گائے چارد کی تھی یا رسول اللہ تو ارشاد فرمایا ہے جیڑا کپڑا تھلے لمکدہ زمین تے گھسیٹتا پھرے گا تے او جہنم میں جائے گا حضور میرا کپڑی چادر میری تھلے گھسیٹتی رہتی ہے آپ نے فرمایا او تیری مجبوری ہے تو تکبر نال تے نہیں نہ تھلے چھٹ ہے او تے اونج نہیں کھلون دی وہ ایڈا کمزور بدن ساری امت قیامت تک تک مصطفا صحابہ وچ اہل بیت وچ قیامت تک رکھ کے رب نے مستفا دے اگے ایک کنڈے چ رکھے ہے ایک پاسے صدیق رکھے ہے فرمایا وزن ادا ود گیا ہے وہ جھلا کیوں وہ ہوئی گل نہیں صدیق دا عقل ایک پاسے سا جسم دیکھا جاتا ہے نہ شکل ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ اور استاد ہوئے ہیں اور بہت بڑی جماعت صحابہ کی زیارت کرنے والے ان سے فیض علم اور فیض صحبت حاصل کرنے والے ہوئے ہیں امام بن نبی ربا بن نبی ربا امام اعظم فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا اپنی نظر سے جتنا علم میں تقوی میں عطا کو دیکھا میں نے کسی کو نہیں خدا کی قدرت امام اعظم کا یہ استاد ٹانگوں سے معذور ہاتھوں سے معذور آنکھوں سے معذور ناک سے معذور منہ سے معذور پیٹ سے معذور کوئی عزم سلامت نہیں تھا اور تمہارے ابو حنیفہ جو تمہارے امام حنفی کہتے ہو خود کو تمہارے اس امام کا اتنا بڑا استاد ہے فرماتے ہیں ایسا شیخ میں نے نہیں دیکھا اب بات آ گئی صبح سبق پڑھانے ہیں بات لمبی نہیں کرتے بھائی بات سمار اللہ ووٹ میں سب پہلے کیا سمجھایا فرق فرق فرق اگر ہے تو عقل سے اور ووٹ برابر کرنے کا مطلب ہے سب کی عقل برابر کر دی گئی ایسے ایک پاس ووٹ دین والا قائد لیڈر رہبر رہنما کسی پارٹی جماعت کا ایسے اب ظاہر بات ہے میرے بھائیوں ہر ذہن اور ہر سوچ اور ہر عقل کے نزدیک کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں کوئی کمینے ہوتے ہیں کوئی شریف ہوتے ہیں یہ ہر قوم ہر جماعت ہر گروہ ہر برادری یہ ذہن ضرور رکھتی ہے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی بھائی ہر جماعت ہر برادری یہ سمجھے گی فلانے کمینے نے فلانے بہت گندے نے کہیں کہ صحیح فلانے بڑے کتے نے چور رہے ہوم ڈاکو ویخ رہے ہو سور ویخ رہے ہوم اب غیرت یہ ہر جماعت ضرور زبان پہ ایسے الفاظ رکھتی ہے کیوں رکھتی ہے ان کے ذہن میں ان کے مقابل مخالف لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسے لقب سے یاد کرتے ہیں کمینا کتا کنجر یا فلان یا کہ نہیں مثلا مثال دیتا ہوں عمران خان والے گنجوں کو کیا کہتے ہیں چور چور ڈاکو روزانہ کہہ ہوں چور ڈاکو امپورٹنٹ حکومت چور ڈاکو ڈاکوٹنٹ حکومت کہہ رہے بولو تو صحیح یہ مطلب یہ نکلا کہ ضرور بندیاں دے ذہن دل دماغ کسی نہ کسی ذہن ہونا چک مہینہ وہ ہے میں اپنی جتی دی نوک دے برابر بھی نہیں سمجھ یہ ہر بندے دا ذہن ہونا کہ نہیں ہونا بولو تو صحیح ہونا ہے نا ہوں مسلمانوں ذرا گل غور نال جی جس فرق تون چ رکھد بندہ جنوں ہوں سمجھتا اچا جس کو سمجھتا ہے یہ اونچا ہے اس کا مطلب یہ ہے مطلب نہ میں اس جیسا ہوں نہ دوسرے اس جیسے ہیں کسی کمینے کا اس جیسا ہونا وہ تو بڑی دور کی بات ہے میں نہیں ہوں اس جیسا اور کوئی کون ہو سکتا ہے یہ ہر بندے کا ذہن ہوگا اپنے بڑے کے بارے کے نہیں ہوگا بولو بولو اب جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو ووٹوں کو مانتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ذرا توجہ جو ووٹوں کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ عقل میں برابر مانتے ہیں اور ووٹوں کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ عقل میں سب برابر اب اب اب شروع سے مثال دے کر پھر تطبیق کرتا ہوں کہ قائد اعظم مانتے ہیں نا مسٹر جناب کیوں مانتے ہیں یہ سب سے زیادہ ذہین مولوی پیر سب اس کے پیچھے تھے یہ بہت ذہین بندہ تھا ایسے اب سوال یہ پیر میرے شاہ سرکار نے نہیں سنا آپ پہلے مثال فرما گیا پیر میرے شاہ سرکار کا وشال شریف اس سے پہلے ہو گیا اب بات کو سمجھنا میں تمسیلن گزارش کر رہا ہوں مسٹر جناب کو دنیا نے پاکستان نے قائد مانا جس کا مطلب ہے بے مثال عقل رکھتا ہے سب سے زیادہ ذہین ہے یہی اس جیسی عقل رکھنے والا کوئی نہیں وہ تو ایک بات کر دے تو سارے لاجواب ہو جاتے یہی مطلب لیتے ہیں مطلب کوئی اور لیتے ہیں بولو تو صحیح ذرا وہ ایک بات کر دے تو سا سارے لاجواب ہو جائے اب بات کو سمجھنا ووٹوں میں سب ہو گئے برابر اب جو نشئی ہے نشئی اس کے پاس عقل ہوتی ہے نشئی کا ووٹ اور قید اعظم کا ووٹ برابر ہے یا کوئی فرق ہے خسرے کا ووٹ قید اعظم کا ووٹ برابر ہے یا فرق ہے اگر دو خسرے یا دو نشئی ہو جائیں تو اب کون جیتے گا دو نشائی اس کا مطلب ہے دو نشائی ایک نشائی کی عقل ووٹوں نے مسٹر جنا کے برابر کر دی اور مسٹر جنا جمہوریت کو ماننے کی وجہ سے اپنی عقل نشائی کے برابر کر دی جب دو نشئی ہو گئے تو اب مسٹر جنا کی عقل نیچے رہ گئی دو نشائیوں کی عقل اوپر چلی گئی میرے دوستو میرے دوستو بات کو سمجھنا کہتے ہیں یہ چشتی بہت بڑا گستاخ ہے وہ تمہارا کھانا خراب ہوئے اپنے مسٹر جنا جس کو قائد اعظم تم نے مانا اس کو ایک نشئی کے برابر پاگل کے برابر ہندو کے برابر سکھ کے برابر اور ملا ایک طرف مصنوعی قصے کہانیاں سناتا ہے حضور آئے برطانیہ میں آئے فلان ہے وہ کم وقت بتا تو صحیح ایک طرف اتنا شان بناتا ہے کہ حضور براہ راست ملا مل رہے ہیں اور دوسری طرف نظام ایسا مانا کہ ایک نشئی ہندو سکھ کے برابر تمہارے قائد ہو گئے اور تم نے بھی مانا اس نے بھی مانا اب مجھے بتاؤ جب عقل میں برابر تو شان کدھر گئی ہو للکار ہے لل ہاں، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حق کی صبح بادل کی شاپ زندہ میں ووٹوں سے بھی نہیں روک رہا میں کسی کی گستاخی بھی نہیں کر رہا میں تو ایک حقیقت سمجھا رہا ہوں ساری خدائی جس پر چل رہی ہے میں مسکین وہی راستہ سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جو راستہ تم سمجھ رہے ہو یہ مکے کی طرف جا رہا ہے یہ مکے کی طرف جانے والا نہیں یہ لانت اور دوزک کی طرف جا رہا ہے ہاں، ہاں، ہاں، سمجھ نہیں آئی قائد اعظم نے بھی جمہوریت کو مانا تسلیم کیا نظام اس قائد نے ہی دیا تمہارے قائد نے ہی یہ نظام دیا ایسے تو خود کو بھی ہندو کے برابر سمجھا سکھ کے برابر سمجھا یہی تو وجہ ہے کہ بات ہوئی گنتی کی تو ہندو زیادہ تھے ملک زیادہ لے گئے اور ہمارے رسول نے گنتی نہ مانی تو اکیلے رسول تشریف لائے چاند صحابہ تیار ہوئے جو اکثریت تھی مشرقین کی یا مسلمان ہو گئے یا علاقے چھوڑ کر چلے گئے جو کم تھے انہوں نے زیادہ سے علاقہ چھین لیا انہوں نے زیادہ علاقہ کیوں لے لیا بھائی ووٹ زیادہ دے ان کی نفری زیادہ ان کے بندے زیادہ تھے اب بات کو سمجھنا مسٹر جنا جب قائد مانا تو مطلب ہے عقل میں بے وسال ہے جب ووٹ میں مانا مجھے ایک کہنے لگا وہ قائد اعظم ہے میں نے کہا میری نظر میں تم سارے قائد اعظم ہو کہنے لگا کیوں میں نے کہا جب عقل میں ووٹ میں برابر تو عقل میں برابر تو تیری ووٹ جو ہے وہ اس کے برابر ہے جب برابر ہے جیسا وہ قائد تو ایسا تو قائد بات ختم ہمیں تو پاگل نہ کرو وہ قائد اگر قائد ہے بدبخت اگر اس کو قائد کہتے ہو بدبختو تو پھر ووٹ نہ مانو جب کسی کو قائد بنایا جائے اس کو ووٹوں میں نہیں آنا چاہیے نہیں لانا چاہیے جب کسی کو ووٹوں میں لانا ہے تو پھر قائد نہیں ماننا چاہیے کیوں وہ پھر سمجھو اور منجی پیڑی دے پاوے چاہ رہی برابر ووٹا تے لانا ووٹوں پر لانا ووٹوں پر لانا ووٹوں پر لانا آگے چلے آگے چلے بھائی آ گیا عمران خان آ گیا نواز شریف آ گیا بھٹو بھٹو تمہارا کیا ہے بھائی بھٹو تو وہ بلا ہے اس کے شوق اور عشق اور غم میں مرنا ہم فرض سمجھتے ہیں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں پرانی بات ہے جب بھٹو کو پھانسی لگایا گیا تو بھاٹی چوک لاہور میں روزانہ ایک جیالا اپنے اوپر تیل ڈال کر خود کو جلا دیتا تھا اور کہتا تھا بھٹو کا جیالہ بھٹو کے پیچھے مر گیا اب ایمان سے سمجھنا بھٹو کے پیچھے جان جو دے رہا ہے بھٹو کو بڑی عقل والا سمجھتا ہے یا اپنی عقل جتنا سمجھتا ہے بڑی عقل بڑی عقل والا سمجھتا ہے یا اپنے برابر سمجھتا ہے بڑی عقل والا سمجھتا ہے تو اس کو لیڈر اور رہبر اتنا بڑا مان رہا ہے کہ اس کے پیچھے اپنی جان جہنم میں ڈال رہا ہے اب بات کو سمجھنا لیکن جب وہی ووٹ کو مان رہا ہے پھر برابر برابر کپڑے لے ہی نہیں کپڑے لتھے سن میں صرف کھول کے میرے حضرت صاحب فرمایا انہیں فرمایا ننگے اساں اسا انے ننگے آئے دے گھر تے ہاں لگ سمجھ نہیں آئی ہاں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ننگے کر رہے ہیں یہ بچارے سارے ننگے ہیں اصل صرف ہاتھ پھاڑ کے لوانے ہیں سنا میں کسی گاؤں یا غار میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا لاہور کا رہائشی ہوں گجرا والا میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اگر کسی مذہبی اور سیاسی کو میرے ایک جملہ توڑنے کی طاقت ہو ناچیز چیز کے سامنے بیٹھ جائے اگر میرا جملہ توڑ جائے میرا سر توڑ دے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے اللہ میں لتیفے کی گل سناوا میں اج تو پانچ چھ سال پہلا گناگار اپنے گھر تو باہر نکل اپنے گھر غریب خانے تو باہر نکل گوری خدا جانے برطانیہ یا امریکہ دی سی او سامنے کھلو کے میرے گھر دے غریب خانے دے سامنے کھلو کے فلم بھی بنا میں ہکا بکا خدا پاک کریما میرا ٹوٹا بجا گھر جڑا پلستر بھی نہیں ہویا تے ایدی فلم بنا کے کی مقصد ہے کو مینوں رشتہ دینا نے کیڑی شے پسند آئی وہ پھر پتہ لگا کہ اللہ دے فضل نال جیڑیاں گلاں کر کے ماری بیٹھا نا جیڑیاں تیرے بزرگاں تینو گلاں سن سمجھائیاں ان دے سنائی بیٹھا ہے اے خالی اے دے اگ نے ایتھے نہیں ساڑے کنجرا نو اوتھے اگ لگ گئی جاؤ فلم بنا لیا یہ گھر دی یہ بندہ ہے کون جن دنیا نو لا جواب جاب ہاں، ہاں، ہاں۔ پروفیسر سکالر ماسٹر تو بدھو تے لانتی ہون دی ڈگری لین جانا ہے یورا پچھوں پر تینو دسیے عقل دی ڈگری جے لب دیے تے محمد تے مسکینہ فقیرہ تو ہاں، شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے ذات یہودیت نصرانیت مفتی محمد فضل احمد چشتی اور یہ مطلب ہے مسٹر جناح نے بھی اپنا مقام نہ سمجھا اور ماننے والوں میں نہیں نہ سمجھا اسی وجہ سے ہر ایک کے برابر کر دیا اور جب ہر عام و خاص کے برابر بن گیا اور ہر عام و خاص اس کو اپنے برابر سمجھ رہا ہے تو قیادت کی در گئی قیادت نہیں رہتی جب برابری ہو جائے قیادت اس وقت رہتی ہے جب قائد ہمیشہ اونچا رہے باقی اس کے سامنے اپنے آپ کو بے عقل ہی سمجھتے رہے ہے اگلی سنو اگلی سنو آ جاؤ جی نواز شریف والے ہو نواز شریف تمہارا قائد ہے جی، ایسا عقل والا سمجھدار ملک چلانے والا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں اچھا اچھا بھائی یہ تو تم اپنے بازار میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو نا ابھی کون سا بازار ہاں، قائد ماننے کا قیادت والا ابھی زین اوپر ہے او آگے ایک اور منڈی آ رہی ہے جس کو الیکشن کی منڈی کہتے ہیں وہ اس میں یہ نواز شریف اور تو کہتا ہے برابر ہے اگر تم دو ہو گئے تو وہ گیا کھڈے میں فٹے منہ تیرے منن دا فٹے منہ چوڑا تیرے منن دا تے فٹے منہ او دے قائد بنن دا او لنتیو یا مرتبے مقام بنانے چھڈ دیو یا اے لعنت ووٹاں دی چھڈ دیو اے دے کوئی شے رہندی ہاں نظام جمہوریت نظام جمہوریت اور سنو بھائیو یہ لانتے تم ڈالو میں تو صرف حقیقت پر سنا میں ایسا حق میں نہیں ہوں تم لانتے ڈالتے پہلے تھوڑی اچھا بات سمجھو ذرا وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہوں آ گئے عمران خان والے وہ بھی آخر گئے جب سے پاکستان بنا ہے ایسا لیڈر کبھی نہیں آیا ستر سال غلامی میں گزر گئے اب آزادی کی بات کی ہے حقیقی آزادی اب میں کہ جی خیر مسٹر جنا پیو دی آزادی وہ بھی بول گیا جی چھتی مکالا مال بیٹھے جی مرادو سارے سکولی بدھو جی سفی تم رج لو رشید کوئی ہدایت والا بندہ تم میں ایک بھی نہیں جو تمہیں سمجھانے کی بات کرے قائد ایسا اچھا جی تین سال ساڑھے تین سال اس نے حکومت کی اور حکومت میں چودہ اگست مسلسل منایا گیا ایک طرف چودہ اگست منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ ستر سال ہوئے حقیقی آزادی نہیں تو یہ مل دے رہے ہو پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس اس جن جان بھی چودہ اگست منائی جا رہی ہے تو ستر سال ہوئے نے حقیقی آزادی ہے ہی نہیں تو پھر تو چاہیے سی ہاتھ ہاتھ میں آزادی کا جھنڈا ہونے کی بجائے ایک چھڑکنا ہوتا بڑے سے بڑا چھنکڑا عمران خان کے ہاتھ میں ہوتا چھوٹے چھنکڑے پیچھے والوں کے ہاتھ میں ہوتے ایسے اور آگے ایک ڈھول والا ہوتا اور وہ یہی آواز لگاتا اگر فدو کا ٹولا دیکھنا ہو تو یہ ہے آزادی ابھی لینی ہے اور منائی پہلے جا رہی ہے جمنے چاہیے سڑے بندے بڑا مفکر اسلام بنیا ہونا خانو تے سامنے آ میں آشے کے رسول ہو تو تشے کے رسول ہے پھر دنیا منافق جمے ہی نہیں اگلی بات سنو یا رسول اللہ سب سے پوچھو ارے بھائی تمہارا وہ امیر المجاہدین تھے ان جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا ارے بھائی پوری بات یار میں تمہارے ساتھ میں تمہاری حمایت کرتا ہوں تم کہتے ہو تم دعویٰ کرتے ہو اس کے ساتھ کا کوئی پیدا نہیں ہوا میں کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اس کے ساتھ کا کوئی پیدا نہیں ہوا جو مقدرات ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ کا پیدا نہیں ہوا تقدیرات اس کے ساتھ کا کوئی پیدا نہیں ہوا میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ ہوں ارے بھائی اس نے الیکشن کا اعلان کیا ووٹوں کو مانا جی، تم بھی مانتے ہو جی بالکل مانتے ہیں اچھا بھی مانتے ہو ٹھیک ہے مانتے ہیں وہ بھی مانتا تھا جی مان گیا اچھا بتاؤ پھر بات کو سمجھنا اب بھائی وہ تمہارا امیر المجاہدین ہے جی یہاں پر مفسدین بھی ہیں کیونکہ وہ تو مجاہد ہے نا تو فسادی بھی ہیں جی ہیں یہاں پر حرامی بھی ہیں کہ نہیں ہے بولو تو صحیح یار حرامی بھی جی زانی بھی ہیں جی۔ شرابی بھی ہیں جی۔ چور چکے بھی ہیں بھابی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں جی۔ ہر طرح کے ہیں ایسے اب وہ جو ان کے ماننے والوں کی نظر میں ولی ہے سب کچھ ہے بے مثال ہے مان لیا لیکن جب اس نے ووٹ مانے تو بتاؤ حرامی کا بھی ووٹ ہے تو حرامی کی عقل خادم کی عقل برابر ہو گئی زانی کی عقل خادم کی عقل برابر ہو گئی خسرے کی عقل اور خادم کی عقل برابر ہو گئی میں پوچھتا ہوں بتاؤ میں کہتا ہوں ظالموں وہ ایک مولوی تھا اس کی عقل بہت زیادہ ہے اس نے بھی اپنی عقل کو سب کے برابر بنا دیا اور تم نے بھی برابر مان لیا تو بتاؤ ظالموں وہ تمہارا قائد کیسا رہا تم اس کے عقیدت مند کیسے رہے بے بے شک شک کی للکار ہے اب بت بات سمجھو اب نقطے کی بات سمجھو جب عقل برابر جب تو رتبہ برابر جب رتبہ برابر تو اب رہ جاتا ہے پیچھے لقب کیا لقب اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے خسرا ہے کنجر ہے حرام زادہ ہے یہ لقب ہیں برے امیر المجاہدین ہے مفتی ہے قائد ہے مقتدا ہے پیشوا ہے ہمارا پیر ہے ہمارا بڑا ہے یہ لقب ہیں اعلی اونچے ایسے وہ یہ لقب ہیں اچھے وہ لقب ہیں برے لیکن بتاؤ جب عقل برابر تو رتبہ برابر اب جب رتبہ برابر تو لقب کیوں برابر نہیں کیے جاتے للکار ہے پھر حق بنتا ہے جب ووٹ لائے اور عقل میں سب برابر ہیں تو مفتی کو کہو کنجر اور کنجر کو کہو مفتی قائد کو کہو کنجر اور کنجر کو کہو قائد کیوں عقل تو برابر کر دی کر دی مرتبہ برابر کر دیا پیچھے رہ گیا نام نام کیوں نہیں دیتے دو پہلوان لڑتے جدو ایک رستوں میں زمان دوسرا آن کے لڑکے وہ مقابلے وہ بھی وہ برابر نکلتا یہ رستوں میں زمان ہے تو وہ رستوں کیوں نہیں بننا بولتے نہیں جی تو پھر لقب تے دینے چاہیے نے کٹھے کہ نہیں جس کو قائد کہنا ہے جب اس کا ووٹ عقل رائے حرام زادے کے برابر ہے تو اس کو حرام زادہ کہہ دو حرام زادے کو قائد کہہ دو کیا فرق آتا کوئی فرق جب عقل ایک رتبہ ایک رتبہ ایک تو لقب کیوں مختلف پتہ نہیں سمجھ آئی یاری اچھا، میں ہوں ایک ایسی گل کرنا سارے دے سمجھ بھی آوے آگر پہلی بھی آ گئی لیکن سارے ہر کسی کے گھر کی بات ہو گھر کی بات ہو گھر کی بات ہو کروں میں نے پہلے ماں باپ کا بھی نام لیا تھا لیا تھا اب دوبارہ لیتا ہوں سچی دس ساڈیاں ماوا شریف نے یا کمینیاں شریف اس جگ چ کمی عورت بھی نہیں چکلے دیا کنجریاں بھی ہیں کہ نہیں ووٹ ووٹ شریف تے کمینے دا برابر ہے یا فرق چکلے دی کنجری تے شریف دا ووٹ برابر ہے کہ نہیں برابر ہوں دس ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے اپنی شریف ماں کو کہنا چل ووٹ دینے کے لیے تیرے مقابلے میں چکلی چکلے کی کنجری آئی ہوئی ہے کنجری کا ووٹ اور تیرا برابر ہے چل میں تجھے برابر کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں تو بیٹا شرم نہیں آتی کاش تیرے جیسا بیٹا پیدا ہونے کی بجائے کوئی اینٹ پیدا ہو جاتی ہاں، ہاں۔ غیرت واہ غیرت واہ غیرت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی سے ہے بے شمار بے شمار بے چشتی غارت کا خزانہ امام الغارت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ ادھر میرا باپ ہے تیرا باپ ہے اساں سمجھنے ہیں ساڈا مائی باپ شریف ہے ادھر ایک کنجر آ رہا ووٹ پان اسی آخیے ابا تو بھی چل کیوں آ کہ میں تین برابر چلیا ڈب نہیں مرنا چ پانی نہیں تو گٹر بتھیرے نے ماں پیو نو بھی شرم نہیں آڈ مارتی بوتھے لفڑ بغیرتا تینوں شرم نہیں آ میں ایک شریف مائی ہاں شریف خاندان کی عورت ہاں میرا کدی غیر مرد نے ہاتھ نہیں ویخیا تین شرم نہیں آتی چکلے دی کنجریاں نے نے انہوں میرے برابر کرتا کنجری میری اقل تینو کنجری دی اقل برابر لگی ہوں جدو ووٹ نکلے نا ایک بار گھر دوہرا کے دوہرا کے تو پھر مائی باپ نو لے جاوے تو میں بھی تینوں نہیں رکھ اپنے تو نہ پاوی ہونا تو پاوی جنا تین گمراہ کیا بولنے نہیں سبحان اللہ سبحان مایوس نہ ہو ان سے اے رہا پر فرزانہ ساڈا کلندر اقبال فرما ہے مایوس نہ ہو ان سے اے رہا پر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے روک نہیں راہی توجہ ہے سنو توجہ ہے یہ مطلب ہے ہائے او مسلمانوں او مسلمانوں سارے بے غیرت نہیں بے عقل بھی نہیں کچھ ہیں سمجھ جاڑے اللہ نے فرمایا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب اصحاب الصغیر یہ دا مطلب ہے یا سنن والا بن یا عقل والا بن کی کی کی کی وہ جڑے نہیں لانتا ملی سننے لان تو اج بچ بھی سدھن آئے نا جیڑا وہ اکثر سر مہربانی کرسی پر بیٹھ میں بوتل لیا بوتل شوتل لیا ماشاء اللہ چوری صاحب بڑا رتبہ مقام ترسی دے برابر ووٹ بھی ہک ہک تے تیرا ووٹ بھی دا مطلب تیری عقل دے چوڑے دی پھٹے منہ آپ چوڑا بنیا سانو بھی بناون آیا پھرنا کر کے میرے والے کوئی ہی نہیں ووٹ رہ گئے جان جہ گیا ہاں سنا گے توجہ ہے آخر کلندر اقبال سڈا کلندر آخری لفظ آخری لفظ بولے کامل سی نا کامل سی وڈی گل آخری جڑی سی وہ کرتا ہے جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت اقبال فرماؤں ابلیس اللہ دی بار گاہ کر دے پروردگارا تو سجے کھبے ہٹا دے آسمان وہ کیوں ابلیس اے ووٹان والے اے ارباب سیاست ووٹان والے اے جمہوریت والے اتے وسدے نے میری لوڑ کا مینو سجے کھبے پھیر دے او مسلمان او جھلیا او جھلیا جدوں دی دنیا بنی ہے ابلیس عقل والے بے عقلاں نو دین والے بے دیناں نو شریفاں دے کمینیاں نو برابر نہیں کر سکیا اج دی لانت ووٹاں دی آئی ہے برابر کر دیتا ہے ابلیس آخدا ہے میری صدیاں دی محنت وہ کم نہیں کر سکی جڑی سیاست والوں دی محنت کر گئی ترجمان اقبال مفتی محمد فضل احمد چشتی للکار للکار ہے اسلام میں تو شہنشائیت کا تصور ہی نہیں تھا اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے کیا نہیں اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے جمہوریت یہ پتا ہے کس کی آواز ہے مول خادم کی خادم سے اینکر پوچھ رہا ہے اسلام میں کوئی جمہوریت کا تصور بھی ہے تو خادم کہتا ہے نہیں کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جمہوریت کا تو جیڑی شاید تصوری اسلام نہ ہوئے وہ کفر کے سوا کچھ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہے دنیا کتنے پڑی ہے کی پڑی ہاں، صرف آئی پڑی کیا تک بنتی ہے اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں خود ہے اور پھر کہنا یہ جنت کا ٹکٹ ہے جس کا اسلام میں تصور نہ ہو وہ تو ہوتا ہے کفر اور کبھی کفر بھی جنت کا ٹکٹ بنتا ہے وہ میرا خدا پاکا بدھو قوم تو اللہ جنا بہتا پڑھ جا و مراد خدا کا خوف کرو کدھر ٹڑ گیا سکول قوم دا ایک قوم دا قائد ہو کے کہہ رہا جمہوریت کا اسلام میں تصور ہی نہیں اور پھر جنت کا ٹکٹ ہے مرو تسا تسا کدی بھی نہیں پوچھا کہ حضرت کوئی فلسفہ سانو بھی سمجھاؤ جنت دا ٹکٹ تے اوہی گل ہونی ہے جڑے مستفا دے دربار تو لبے گی آپ ہی کہہ رہے جی یہ تے اسلام تصور ہی نہیں تصور ہی نہیں یعنی وجود تے جتے رہا اللہ وہ ٹھیک وہ بھی حضرت جاتے ہوئے کہہ گئے میں نے شغل کیا تھا کسی نے پوچھا آپ نے ووٹوں میں کیا کیا یہ کیا ہوا حضرت نے کہا میں نے تو شغل کیا تھا یار عجیب بات ہے کبھی جنت کا ٹکٹ ہے کبھی شغل میلہ کبھی تصور نہیں کبھی فرض ہے پر بات وہی ہے اگر عقل والے یہ لوگ ہوتے نا تو اپنے آپ کو بے عقلوں کے برابر کبھی نہ سمجھتے یعنی ووٹوں کو مان کر کبھی برابر نہ سمجھتے وہ ایک الگ بات وہ مذہبی بات ہائے ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ معاف اللہ سانو معاف کر دے بابیاں زور لایا ہے بریلوی یا رسول اللہ شرک یا رسول اللہ شرک یا رسول اللہ شرک زور لایا بابی تھوڑے مولویاں مناظرے کر کر کر کر کے لڑائیاں کر کر کے نہیں مننے انہاں آکھیا یا رسول اللہ ساڈا دین ایمان ہے بے شرم اسا کیویں کٹیے کیویں کٹیے شرک کیویں سمجھئیے ایویں ہے یہودی والے ایک قدم رکھیا یا رسول اللہ کٹا کے یہ جمہوریت ہے ہے تے اقبال کہندا ابلیس کہہ رہا ہے اللہ سونیا کوئی ہور ہے مینو ادھر بھیج دے آسمان دے تھلے آ جمہوریت والے بتھیرے نے دیکھ جیڑا کم مذہب کو لڑائیاں چ نہیں ہویا منادر چ نہیں ہویا وہ جٹ چ یہودیت نے کرا کے اور سنو یہ جماعت کے لوگ جو ہیں ہمارے مقابلے میں ہر جگہ یہی سامنے آتے ہیں نہ نون لیگ آتی ہے نہ خانوں کی پارٹی آتی ہے نہ کوئی شیعہ آتا ہے نہ کوئی بھابی آتا ہے نہ کوئی اور پارٹی جماعت آتی ہے ہر مقام پر ہمارے مقابلے میں یہی آتے ہیں عجیب بات یہ ہے میری بات پہ غور عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بھی سینکڑوں بندے مروائے ایسے اور حکومت کے بھی سینکڑوں بندے مروائے ایسے ہے اربوں خربوں روپے لوگوں کے ہلاک برباد کی راستوں میں رکاوٹ کی وجہ سے جو ایک سراسر حرام رانتی رانتی رانتی راستہ روکنا حرام مصطفیٰ جہاد پہ تشریف لے گئے تو راستے پر کسی کا سامان پڑا ہوا فرمایا یہ کس کا سامان ہے اگر راستہ روکو گے تو تمہارا کوئی جہاد نہیں ہوگا اربوں مالیت برباد کی وہ سارا وبال ہم پر پڑ گیا ٹیکس ہم پر لگتے ہیں ساٹھ ہزار روپیہ میرے گھر کا بل ہے اور پتہ نہیں کیا اب مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ایسے انہیں لانتوں کی وجہ سے تو ہے حکومت توجہ یہ کیونکہ مکار لوگ ہوتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں ہر آنے والی حکومت کہتی ہے پچھلا خزانہ خالی کر کے چلا گیا اسی کی کریے حقیقت یہ نہیں ہوتی ہر ایک خزانہ خالی کر کے جاتا ہے جی پچھلا کر گیا تو دا پتر بیٹھا ہے سورا سانو نہیں پتا ہوں ملتان کھیل ہویا ہے ویسٹ انڈیز دی ٹیم آئی ہوئی سی دے واسطے قدرتی میرا جلسہ سی رات رو موٹر وے تو اسی اترنا سی جی سانو سب گڈیاں پیچھے کلاریاں اتوں لے کے پتہ نہیں تقریباً میرے خیال دے تی کلو میٹر تک تی چالی کلو میٹر بنے گا کہ انہوں نے لائٹاں سرچ لائیاں ٹھیکہ جی کروڑ سی صرف سڑک دے میرے کو ریا نہ گیا پولیس والے کھڑے سن میں کہو گل سنو تھی ہو خزانہ خالی خزانہ خالی خزانہ خالی نہ مراد لائی جانے جی ایاشیاں تے کمینگیاں تے اساں دینے آپ بل ساڑھے گھر بتی نہیں ہوں دی جنا لانتیاں ہے کرپیہ نہیں دینا انہاں دے واسطے تو پورے راہ روشن کر دیتے ہیں اصا پیسہ دے کے گھر ہنیرے ہیں وہ پیسہ لوٹ کے کنجرو تو وہ کتنے تک روشنیاں ہی روشنیاں نے عجیب گل ہے تسی کہہ دے خزانہ خالی ہو گیا خزانہ انج خالی ہوندا ہے تواڈیاں عیاشیاں کمینگیاں تے لگدا ہے فضول خرچیاں بدماشیاں تے لگدا ہے ساڈے تے نہیں لگدا خزانے تسی خالی کردے ہو بہانے ساڈے تے دیندے ہو پھر ریا مسئلہ قرضے دا میں کہتا ہوں شرم نہیں ہوں دی وہ تے لیندے نے قرضے دا سود تے سود اینا لیندے نے بھی قرضہ گھٹ ہوں دے تے سود ود لیندے نے تے جڑا کتی دا پتر قرضے تو ود سود لئی بیٹھا ہے وہ کنجر دا قرضہ حالے کیڑا ہے پتہ ہی لانتی کی کردنے انہاں لانتیاں دا کردار میں درسان جے تیرے اندر کوئی ضمیر ہوئے دی سہان سہان تیرے اندر اپنا درد ہوے اپنی فکر ہو اگر تو صرف رونا جاننا تو رونا پسند کرنا تو میں چپ کر جانا اگر چاہنا چشتی تیرے ہنسو پوچھ جاوے میری گل سن لو سہان سہان بول دے نہیں سبحان اللہ لتا واستے آ قرضہ دینا ہے قرض اتارو ملک سماروار دوسرے پڑے کہ قرضہ دتا دس روپئے سود لے گیا لیا روپئے لکھ تے مہربان وہ دے پیچھے مہربان حرام دے بیٹھے یہو حرام بے مہربان کروڑا دیا پترا دتا دس روپئے لے گیا روپیے ہالے کرزا نہیں خان بدھو خان دی پارٹی دا ایک بندہ او نیٹ میں پیا بولے میں امریکہ سے آیا ہوں امریکہ میں یورپ ملک میں رشوت ادا کر کے لے لیں اس کا جینا محال ہو جاتا ہے مجھے تو بہت حیرانگی ہو رہی ہے یہاں پر حکمران چور اور ٹکیٹ ہیں وہاں پر تو رشوت نہیں لے سکتا میں جدھر سنیا اگو جڑے کھوتے دے پتر کھڑے سننا وہ آخر بندے ہے ایماندار سارے برطانیہ امریکہ امریکا ہیٹ سور دا بچہ تیری تھان میں سور جم پہ لیا اے دس رشوت نہیں نہیں لیندے کہندا میں اے دس رشوت لینا گناہ ہے یا سود لینا رسول نے فرمایا سود لامنا ستر گناہ نے اے سروہا کر نکاح الرجل امہ فرمایا چھوٹا گناہ ان سمجھو جی میں سب کی ماں نڑ بدکاری تے ستر گناہ نے اور میں کہا لانتیا دس رشوت بٹا گناہ ہویا کہ سود رشوت نال ایک تے ظلم ہونے جدو ملک تو سود لینے جمتا بچہ وہ بھی اس ظلم کا شکار ماں بھی شکار بڈڑیاں بھی شکار بڈھے بھی شکار بندے بھی شکار لانتیا جیڑا لانتی ظلم پورے ملک نو پیس دے وے او انہ دے نزدیک فرض ہے باقی رشوت حرام ہے کتے دا پترا تیرے اندر عقل ہوندی تے انہ دے سود دے ظلم ویکھدا یا اپنے ملک وچ رشوت نہ ویکھنا ویکھ صرف کی غلام قوم ہے غلام جڑا ہے وہ اپنا آقا ننگا بھی بیٹھا ہوئے نا تو انہوں آخدا ہے حضور ایک کپڑا مینوں بھی دے دیا میں نے ایک کہندا ہے عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے میں کہا ایک بندہ سی ایک بندہ سی ننگا ہو گنا سڑک دوتے تھڈو ننگا گاٹے تختی سٹی پھرے تو اتنے لکھی پھرے اگر حیا شرم سیکھنا ہے تو ہم مسکینوں کی خدمات حاصل کریں واہ میرے خدا پاکا بیڑے اتے ڈوبے جتوں لانتی واپس ترن دی امید ہی نہ ہوگی مدینہ کا نام تو لیا لانت بھی نام تے اسلام دا سارے لیندے نے کہ نہیں لیندے مریم نواز آندی ہے اسلام پیپل پارٹی بھٹو کہندہ سی اسلام ہے وہی جو میرے پاس ہے سارے ہی سکول نا اسلام ریاست ریاست مدینہ کا نام لیا بات سمجھو اور لوگ اس کو کہہ رہے ہو خود بھی کہہ رہا میں عاشق رسول لوگ بھی سمجھ رہے ہیں میں ثابت کروں کہ وہ گستاخ رسول ہے اس کی گستاخیاں تو بہت ہیں سب ایک سب سے بڑی گستاخی تو آسیہ ملونا کو باہر بھیجنا بھیجا جی،, جی بھیجا تھا کہ نہیں جی، جی۔ یہ کوئی گستاخی نہیں گستاخوں کی حمایت ایک ہے مسلح لوگ وہ تو ہما وقت کے گستاخ ہیں وہ تو ہر گستاخ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ آرڈر کے پابند ہوتے ہیں ایک یہ ہے اس نے بھیج دیا اور دوسرا ریاست مدینہ یہ کہنے لگے اور اپنی نوز بلا ریاست مدینہ جس کو کہا اس نے پہلا کم پہلا کام پہلا کردار پہلا عمل پہلا کارنامہ ریاست مدینہ کا کیا دکھایا میرا جسم میری مرضی یہ اسی کے دور میں آئی ہیں کہ اور ہیں بتائیں وہ خدا رسول کو بھوکتی رہی بھوکتی ہیں کچھ لوگ اٹھے پرچا دینے کے لیے کہ یہ گستاخ ہے رسول گستاخ ہے حکومت نے منع کر دی خبردار ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہو سکتا یہ خان کے دور کی بات کر رہا ہوں اور پھر اگلی بات یہ ہے آپ نے کچھ منظر کچھ مظاہرے میرے میرا جسم میری مرضی والوں کا آپ نے دیکھے تھے جی۔ کچھ منظر اور کچھ مظاہرے آپ نے دیکھے تھے اسلام آباد میں بالکل ایک پہلوان مس ایٹم بم تمہارے ملک میں فلم بنی تھی نا تو ایسے ہمیں پاگل بنا رکھا ہے ایٹم بنا رکھا ہے ایٹم انڈیا کے لیے وہ تم جو سکول میں تیار کر رہے ہو سودا یہ ہر سودا ایک ایٹم بم میں خود ہی کہہ رہے ہو مس ایٹم بم تو کیوں ایٹم یار ہمارا خرچہ کرواتے ہو ہمارے تباہ کراتے ہو اتنا مہنگائی ہم پر ڈالتے ہو ہمیں برباد کرتے ہو بس اپنی ایک کا رخ بھارت کی طرف کر دو ختم مس ایٹم بم میاں حسن دی کلاشن کو سجی اکھ میٹاں تے بارہ مارا بارہ فیر کبھی اکھ میٹاں تے مارا پورا گجرا والا شہر نہ سویرے سکول ضرور بھیجا کرو دیکھو نا آخر کیڑا مسلمان نہیں چاہتا کہ میری دھی ایٹم بم نہ بنے کیڑا نہیں چاہتا کہ میری کڑی ایک میٹے بارہ فائر میٹے سے سارا شہر کٹ دے کیڑا نہیں چاہتا جی نہیں چاہتے تو ایویں مرد بھی رو گے پیچھا ترقی نہیں کر سکتے پیچھا چلو جی بہرحال میں تو نال کوئی نہیں سی گل سارے موٹے اکڑ دے زمانہ کتنے جان دیا مریخ پہنچ گیا ایک نثار ہے وہ بھی ماشاء اللہ ہے جی اس سیانی قوم کے افراد میں سے ایک ہے حسن نثار کوئی لکھا ہوں حسن نسوار پتہ نہیں ہوں نا کی حسن نسوار ہے کہ حسن نسار ہے میں نیٹ دے پڑھیا کہہ رہا سی مریخ پر پہنچ گئی دنیا چاند پر پہنچ گئی میں کیا چتر کھان گئے جی تے ورگا کمینا تے زمین تے نہیں رہ سکتا تے تسی اتلے جان جان لگے جے تاکہ چھتی نال دوزخ پہنچو خیر تے ہے اور سچی دسو وہ منظر مندر تو اسلام آباد تھڈو ننگی ہو کے نہ جی۔ پولیس والے کٹن والے مولوی شیر ہوں نے وہ مس ایٹم بم بمتے اگے پولیس والے پجدا ویکھنا سی وہ کون نپ کے پیچھوں وہ اگے نہیں پھر آ جاندی ایک ویگن فلینگ کوچ پھر او دے اگے پلوانا انج جی کھلو جاندا ہے ماسٹر کا ایٹم بم آہا کالج کا نیو کلیر بم وہ اگے انج کھلو گیا جی فلائنگ کوچ دی جرت ڈرائیور گاں ہو گیا کوئی اوتھے کھلوتا ہے کوئی اوتھے کھلوتا ہے ایک جن پوت رہا ہے پوتر میں یار کوئی سمجھی کہ کیوں میں پتا ہے بھائی اتنے چیڑی نہیں فڑک سکتی پورا ڈرم پیا فڑکتا ہے یہ پیچھے کوئی راز وڈیاں وڈیاں دا دا وڈیاں دا کوئی اشارہ ہے جی کھلو گیا تو سویرے وردی اتر جانی پولیس والا کوئی ایڈا بھی ماڑا نہیں سی کہ اس ڈرم تو ہار ایک کسن مارنا سی وہ تین خرباجیاں بجنی پر وہ کیوں بجیا جا پتا ہے پچھو بابے حکم نے ہوں میں پوچھنا ہوئے یہ عمران خان دے دور جس وقت کہہ رہے ریاست مدینہ ایک کام اسلے ہو رہا ہے ہوں تسا سچی دسیا جی کیا رسول دے حکومت ان بغیرتی لانتا کفر ہے سن جی اگلا کہہ رہا ہے ریاست مدینہ تو او یہ کام کرا رہا ہے تو پھر کہہ رہا مدینہ اس کا مطلب ہے ان ملونوں کے نزدیک مدینے کی ریاست ایسی ہی تھی اللہ اکبر ایسی ہی تھی ہن دس ہو رسول دی گستاخی کنو آخے گا مجھے ایک آند جی بھارت میں ایک ہندنی نے گستاخی کی او میں کہ لانتی تی جڑی تیرے ملک چ ہوندی ہیں اے کسے ملک چ گستاخیاں نہیں ہوندی ہاں او جی انہاں لانتیاں ہمیشہ نقصان اپنے ہی کرنا مثلا میں مثال دینا اس ہندنی نے آخیا چھ سال دی لڑکی نال نکاح یعنی رسول پاک نے کیتا نال اشارے تے گل کی نام نہیں لیا ملک قانون ہے اٹھارہ سال دی عمر تو پہلا نکاح نہیں ہو سکتا گاڑیوں میں میں نے اپنے کانوں سے سنا اٹھارہ سال سے کم عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ آبادی تو سامی سنیا جس لے آکھو گے اٹھارہ سال دی عمر تو گھٹ لڑکی ویاہ کرنا ظلم ہے تے صاف مطلب نکلے گا نام تے اس خطرائن بھی نہیں لیا انہیں بھی تے اشارہ کیتا ہے تے اشارہ تے صاف ملتا ہے رسول نے چھ سال دی عمر شریف بی بی پاک چھ سال دی عمر شریف نکاح فرمایا ہے رخص دی ہوئیے نو سال دی عمر شریف دے اندر اور الحمدللہ میں اپنی ہمشیرہ دی رخصتی بھی نو سال دی عمر جس لے آخو گے یہ ظلم ہے تو پھر پہلا ظالم تو رسول بنے گے کیونکہ نو سال دی عمر چیا تے تو عاشق ہے او گستاخ نے ظلم ہم جانتے ہیں کبھی قوم کا رخ اس ملک میں تمام تر گستاخانہ نظام کو چھپانے کے لیے کبھی رخ انڈیا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے کبھی فرانس کی طرف ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ فرانس والے نے اگر گستاخی کی ہے تو فرانس والوں کی حمایت میں چوڑے گستاخ کی حمایت میں اٹھ کر ان کو باعزت باہر بھیجنے والے یہ بھی فرانس والوں سے کم گستاخ نہیں ہے نام کوئی نہیں ہے آشک بنیا کھڑا صرف نظر چاہتے ہیں اللہ اکبر یہ لاکھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے ہمارے سامنے ہم اللہ کے فضل سے ہر کھیل کو کیسے جانتے ہیں مسلمانوں معلوم ہویا ووٹان نہ کوئی قائد ہے نہ کوئی پیر ہے ہن پیر دی گل رہ گئی سی سمجھا کے تے اجازت سن جیڑا پیر ووٹ ہے ووٹ مرید دے برابر ہے کنجر دے بھی برابر ہے خسرے دے بھی برابر ہے چکلے دی کنجری دے بھی تے پھر او پیر کیوں ہیں تے اے مرید کیوں تے ہے او پیر کیوں ہیں تے اے کنجر کیوں ہیں او پیر کیوں ہیں تے اے حرامتا کیوں ہیں جب عقل میں دونوں برابر ہیں کیونکہ ووٹ دونوں کے برابر ہیں تو کہہ دو وہ نہ کوئی پیر پیر ہے نہ کوئی مرید مرید ہے جو ووٹوں کو مانتے ہیں وہ اگر ظالموں پیر بننا چاہتے ہو اگر قائد بننا چاہتے ہو اگر عزت دار بننا چاہتے ہو اگر شریف بننا چاہتے ہو بلکہ کہو اگر انسان رہنا چاہتے ہو ووٹوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو پھر اسلام کی طرف لوٹو تو تم پیر بھی بنو گے فقیر بھی بنو گے قائد بھی بنو گے مفتی بھی بنو گے ورنہ سارے ہی برابر کے مردہ بنا تو میرا مرید ہو شابش حق بنتا کہ نہیں یہ پیر مرید کیوں ہوں کافر نے کیوں ووٹ دیتے اونوں پتا سی مسلماناں دے رب نے مینوں قران وچ پھنڈیا تے جگہ جگہ کے آکھدا کافر جانوراں نالوں بھڑے نے ساری مخلوق تو بہڑے نے میں انہاں لانتی نو جدوں سکول دے چھڈیا تے انہاں مینو استاد من لیا ہن انہاں فدواں نو انج لاؤ اینو آکھو میاں سارے برابر ووٹاں صرف چکرو جس لے کرو گے نہ کوئی نبی رہے گا نہ کوئی ولی رہے گا نہ کوئی قائد رہے گا نہ کوئی مولوی رہے گا نہ کوئی پیر رہے گا سارے میرے برابر برابر ہو کے رہ جان گے اللہ اللہ میں حق میں نہیں ہوں یہ لانت ڈال رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں آخر تعلیم ہے روشنی ہے میں روشنی کے خلاف بول سکتا میں قسم خدا کر کے آنا میں پینتی سال میں پچوجا سال دا بیٹھا اس ویلے گجرم والے روڈاں تو گزرتے سن جس لیے گجرم والے کا کوئی روڈ انج دا نہیں بھی جتوں گی سلامتی لنگ جائے اس ویلے تو گجران ویکن لگے جد بھی پرانے زمانے چ گزرتے سن سڑکوں کے اتنے سانو روشنی نہیں سی دستی رن دیا فوٹو ننگیاں چڈے کھول کے بیٹھیا ہو پوری وڈی ایڈی بتی لگی ہوئے ماتے دا کوئی پاسا لک جائے پہلوانا دا شہر ہے پہلوانی والی گلیاں سرچ لائٹ نہیں سنوی آخر تعلیم دی برکت ہے نا جیری چ بیٹھی سی کڈ کے چانن چاند ل ہائے ہوئے ہوں بھی جانے چڈے ویخ کے جانا ہے اس تو بغیر گزر نہیں سکتا کسی ایل چوکا بالکل چل گئی بالکل ہوں تھلے کی پراوا سڈیا تو جیڑی اتلیاں سیاست والی نے باوے موبیاں والیاں دوجیا یہ خالی ویخ رج ہو جاجو اتے ہی روشنی ساری لجا چڑ دی اگو مینو ایک کہہ جی اور اصا نبی پاک تو قربان کر دیتا ہے لانت تم نے خدا دی ایسی ایسی بھوک مار دینے جڑی سارے اسلام نو ساڑ دین دی حضور تو قربان کر دیتا ہے جی تبلیغ آستے دین آستے کٹ دیتی ہیں باہر وہ میں خیلانتیا یہ دس اللہ نے سوا لکھ نبی بھیجے کوئی نبی عورت ہے سڈیا کتاب لکھا اور اس واسطے نبی نہیں بنائی اللہ نے کہ تبلیغ کرنی پی نبی تے عورت تبلیغ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ غیر مردہ نو مل ہی نہیں سکتی مراد خدا نبی نہیں بنایا تبلیغ نہیں کر سکتی تو اصا تبلیغ باہر کڈیا ہوں سچی دس تب کے مقابلے چ ہویا تے جڑا خدا دے مقابلے چ ہوے او دین دا کام کرے گا کہ بی بی پروین دا کام کرے گا میری گل نہیں سمجھ خدا دی قسم کر کے کہنا مسلمانوں دے دین ایمان نا دنیا دا نقصان جنہ دین دا نام لے کے سیاست چاہنے والے کرتے ہیں نا اینا دوجے بھی نہیں کرتے دعا کر اللہ پاک سونے نبی دا صدقہ سانو اپنے اسلام تے رکھے تے اسلام تے مارے رانا اکرام چشتی صاحب نے انہوں نے والدین دے ختم شریف وصال ثواب واسطے محفل کرائی ہے لہذا آخری دعا انہوں دے والدین دے حق کے یہ ہن شیراں دی فرمائش کردے پین شیر اشعار تساں میری کیسٹاں خوب سندے رہندے ہو ہاں جی میں سویرے سبق سبق پڑھا لیں بس میرا پتر دعا فرماؤ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم اللہ آجزانہ خدمت ساری قبول فرما سونے نبی دی بارگاہ وچ عقیدت دا نظرانہ قبول کرنا باقی انبیاء علیہ السلام بالخصوص سب مومن مومنات تو بعد رانا اکرام صاحب دے والدین اللہ ما فرما کے جنت عطا فرما اللہ صدق و صفا دی زندگی بخش ہر شر شیطانی نفسانی تو محفوظ فرما رکھنا اسلام تے مارنا ایمان صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و